السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد رسوله رسول اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر ایٹ فائیو تھری آج کل عام طور سے گھروں میں لڑکیاں اگر پیدا ہوتی ہیں تو لوگوں کے ناک بھاؤ چڑھ جاتے ہیں اور اسے کچھ برا محسوس کرتے ہیں یہ ہمارے دین کی توہین ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے لڑکی کی پیدائش پر بھی اسی طرح خوشی منائیے جس طرح لڑکے کی پیدائش پر مناتے ہیں لڑکی ہو یا لڑکا ہو دونوں ہی خدا کا عطیہ اور ہدیہ ہیں اور خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ آپ کے حق میں لڑکی اچھی ہے یا لڑکا اچھا ہے لڑکی کی پیدائش پر ناک بھاؤ چڑھانا اور دل شکستہ ہونا اطاعت شعار مؤمن کے لیے کسی طرح زیب نہیں دیتا یہ ناشکری بھی ہے اور خدا علیم و کریم کی دین کی توہین بھی ہے حدیث شریف میں ہے کہ جب کسی کے یہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالی اس کے یہاں فرشتے بھیجتا ہے جو آ کر کہتے ہیں اے گھر والوں تم پر سلامتی ہو وہ لڑکی کو اپنے پاروں کے سائے میں لے لیتے ہیں اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ کمزور جان ہے جو ایک کمزور جان سے پیدا ہوئی ہے جو اس بچی کی نگرانی اور پرورش کرے گا قیامت کے دن خدا کی مدد اس کے شامل حال رہے گی یہ حدیث تبرانی میں ہے لڑکیوں کی تربیت اور پرورش انتہائی خوش دلی روحانی مسرت اور دینی احساس کے ساتھ کیجیے اور اس کے سلے میں اللہ جل جلالہ امن والہ سے جنت کی آرزو کیجئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے تین لڑکیوں یا تین بہنوں کی سرپرستی کی انہیں تعلیم اور تہذیب سکھائی اور ان کے ساتھ رحم کا سلوک کیا یہاں تک کہ خدا ان کو بے نیاز کر دے تو ایسے شخص کے لیے خدا نے جنت واجب فرما دیے اس پر ایک صحابی بولے کہ اگر دو ہی ہو تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا دو لڑکیوں کی پرورش کا بھی یہی بدلہ ہے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر لوگ ایک کے بارے میں پوچھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لڑکی کی پرورش پر بھی یہی بشارت دیتے یہ حدیث مشکات شریف میں ہے اس لیے لڑکی کو حقیر نہ جانیے نہ لڑکے کو اس پر کسی معاملے میں ترجیح دیجیے دونوں کے ساتھ یکساں محبت کا اظہار کیجیے اور یکساں سلوک کیجیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کے یہاں لڑکی پیدا ہوئی اور اس نے جاہلیت کے طریقے پر اسے زندہ دفن نہیں کیا اور نہ اس کو حقیر جانا اور نہ لڑکے کو اس کے مقابلے میں ترجیح دی اور زیادہ سمجھا تو ایسے آدمی کو اللہ تعالی جنت میں ضرور داخل کرے گا یہ حدیث ابو سبوداؤ شریف میں ہے یہ اس لیے میں نے بتا بتا دیا کہ لڑکیوں کی پیدائش کو عام طور سے لوگ برا سمجھتے ہیں کہ یہ لڑکی پیدا ہوئی ہرگز یہ جملہ زبان پر نہ لائیے اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ کلمہ شیطان کو دور کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ ننانوے بیماریوں کی دوا ہے جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے سب سے کم بات یہ ہے کہ پڑھنے والے کا رنج اور غم دور ہو ہو جاتا ہے یہ حدیث مشکا شریف میں ہے اور مدنی معاشرے میں میری کتاب جو مدنی معاشرہ ہے اس میں ہے اور یہ لڑکیوں کے بارے میں جو مضمون میں نے بیان کیا یہ سارا مضمون میں نے میری کتاب مدنی معاشرہ میں سے بیان کیا ہے پہلی جلد دو جلد میں نے اس کی لکھی ہے پہلی جلد چھپ گئی ہے دوسری جلد گم ہو گئی ہے وہ مل نہیں رہی ہے وہ ملے گی تو وہ بھی انشاءاللہ چھپ جائے گی اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وآخر ان الحمد للہ رب العالمین